ابو عوانہ نے سہیل سے اسی اسی کے کے ساتھ مانند حدیث بیان کی مگر انہوں نے ناپسند کرتا ہے کی جگہ ناراض رہتا ہے کہا اور انہوں نے فرقوں میں نہ بٹو کا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چار سو بیاسی